السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سولہویں لیکچر کی ڈسکشن کو کنٹینیو کیا تھا یعنی ہم نے الگوریزمس کے بارے میں اپنی ڈسکشن جو تھی اس کو کنٹینیو رکھا تھا پچھلے خاص طور پہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ان میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ الگوریزمس کو بنانے کے لیے ان کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کون سے بلڈنگ بلاکس یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الگوریزمس کو سوڈو کوڈ میں اور فلو چارٹس کے ذریعے اور ایکچوئل کوڈ میں کس طرح لکھا جاتا ہے اور ہم نے دو پرابلمس بھی کی جس میں ہم نے ان کا نہ صرف سوڈو کوڈ لکھا ان کے فلو چارٹس بنائے بلکہ ان کا ایکچوئل کوڈ بھی ہم نے دیکھا تھا اور اس لیکچر کے آخر میں ہم نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ جو سوڈو کوڈ ہے یہ فلو چارٹ جو دو مختلف چیزیں ہیں مختلف ریپرزنٹیشنز ہیں جن کے ذریعے آپ لوگوں کو الگریزمز اپنے دکھا سکتے ہیں ان کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں ان کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز فائدے نقصان کیا ہیں تو میں نے جس طرح آپ کو پچھلا بتایا تھا کہ میری ذاتی پسند جو ہے وہ سوڈو کوڈ کی طرف ہے یعنی میرے خیال میں اگر میں نے کوئی پروگرام لکھنا ہو تو پہلے میں اس کا سوڈو کوڈ لکھوں گا اور اس کے بعد ڈائریکٹلی میں ایکچوئل کوڈ کی طرف چلا جاؤں گا میں فلو چارٹس کو اتنا پسند نہیں کرتا لیکن ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ تھے اسٹرکچرڈ فلو چارٹ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ they are extremely useful for developing software projects تو اگر آپ کو موقع ملے اس کے بارے میں تھوڑی سی ویب پہ جا کے ریسرچ کریں اور دیکھیں اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو جناب پچھلی دفعہ تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ پروگرام جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے یعنی کس طرح آپ سوچتے ہیں کس طرح الگریدم کنسٹرکٹ کرتے ہیں آج ہم تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے لیں گے یعنی اگر آپ نے ایک الگریدم بنا لیا اور اب اس الگریدم کو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹول یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں ہماری آج کی ڈسکشن ہے یعنی آج کی ہماری ڈسکشن ہے پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ پروگرام لینگویجز کا کیا رول ہے as far as software development is concern یعنی کمپیوٹنگ کا ایک سب سے خاصا بڑا حصہ جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے پروگرامنگ لینگویجز یوز ہوتی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے پروگرامنگ لینگویجز کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پروگرامنگ لینگویجز کو ہم کس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس کو کس طرح مختلف ٹائپس بنا سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ بعض پروگرام لینگویجز جو ہوتی ہیں وہ لو لیول لینگویجز ہوتی ہیں بعض ہائی لیول ہوتی ہیں اسی طرح بعض لینگویج جو ہیں وہ انٹرپریٹیڈ ہوتی ہیں اور بعض جو ہوتی ہیں وہ کمپائلڈ ہوتی ہیں بعض اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں اور بعض آبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتی ہیں تو آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فرق ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کلاسیفیکیشن کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ٹھیک ہے پروگرام لینگویجز کی آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے لیکن آخر یہ پروگرامنگ کا ٹاسک یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کرتے لینگویج کی مدد سے ہیں لیکن پروگرامنگ کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں نا پروگرامنگ کا مقصد بڑا سادہ سا ہے پروگرامنگ جو ہے it's a process it's a process in which we tell the computer what needs to be done یعنی یہ پروگرامنگ جیسے بعض لوگ کوڈنگ کرنا بھی کہتے ہیں اس میں ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کو بتانا ہے کہ ہم اس سے کیا کروانا چاہتے ہیں so that process is called programming so when you see I want to program computer that means you want to tell the computer about what needs to be done تو یہ تو ہو گئی پروگرامنگ اب یہ کہ یہ جو آپ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ پروگرام بناتے ہیں کتنی ٹائپ کے پروگرام بنا سکتے ہیں اس کو پروگرامس کو کلاسیفائی کرنے کے خاصے طریقے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ ڈسکشن کی ہے لیکن ایک طریقہ آج میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ دو طرح کے پروگرامس جو ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گا ایک تو ہوتے ہیں بیچ پروگرامس دوسرے ہوتے ہیں event driven programs batch program سے مراد ایسے پروگرام ہیں جن کو آپ شیل میں جا کے یا کسی اسکیجولر کے ذریعے ایک دفعہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور بس اس کے بعد وہ اپنا انٹرنل ڈیٹا جو ہے اس کو انیشلائز کرتے ہیں کوئی ان پٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں جو ان پٹ آتی ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور آخر میں جو ان کے ریزلٹس آتے ہیں ان کو یا تو پرنٹ کر دیتے ہیں یا اسٹور کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام بند ہو جاتا ہے پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے پروگرام بند ہو جاتا ہے اس دوران میں یوزر سے اس کی کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی that's why we call it a batch program batch programs ہوتے ہیں جو نان انٹریکٹیو ہوں no user interaction between the point when the program starts to the point when the program finishes تو یہ ہیں بیچ پروگرامس ان کی ایگزامپلز بے شمار ہیں ایک ایگزامپل جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی وہ یہی کہ اگر فرض کریں آپ ایک کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں پہ سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں مہینے کے آخر میں آپ نے ان کو تنخواہ دینی ہے اس کے لیے آپ یہی کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کے پاس جا کے اس کو صرف ایک کمانڈ دیتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ پریپیئر دا پے رول اس کے بعد کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی آپ کے کمپیوٹر سے کمپیوٹر خود بخود ان لوگوں کا جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ نکال کے لاتا ہے اور اس کے مطابق یا تو چیک پرنٹ کر دیتا ہے یا پھر جو بینک کو کوئی ایڈوائس بھیجنی ہوتی ہے اس کو پرنٹ کر دیتا ہے اس پورے پروسیس کے دوران یعنی جب آپ نے اسے کہا اور جب اس نے اپنا کام فنش کر دیا آپ کی اس سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے تو یہ تو ہو گئے پیچ پروگرامس دوسری ٹائپ کے پروگرامس جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ تھے ایونٹ ڈریون پروگرامس اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جاوا اسکرپٹ والا حصہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں اس کورس کا اس میں ہم ایونٹ ڈریون پروگرامس ہی ڈیولپ کر رہے ہیں تو ان کی ایگزامپلس یہی کہ ہم گرافیکل یوزر انٹرفیسز ڈیولپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے مائکرو ویو کو جا کے دیکھیں تو اس میں بھی ایک ایونٹ ڈریون پروگرام ہی چل رہا ہے یعنی آپ اس کے ساتھ مائکرو مائکرو ویو کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تب جا کے مائکرو ویو اپنا کام کرتا ہے بعض کیمراز جو ہیں ان میں بھی آج کل مائکرو پروسیسر لگے ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ ایونٹ ڈریون کام ہی ہو رہا ہوتا ہے سو یہ ایسے پروگرامس ہیں کہ جس میں انٹریکشن ہوتی ہے ایونٹ ڈریون پروگرامس ایسے ہیں جو کہ یوزر سے انٹریکٹ کرتے ہیں while the program is running بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بجائے یوزر سے انٹریکٹ کرنے کے وہ کمپیوٹر کے اندر بعض جو دوسرے سب پارٹس ہیں ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ جو سب پارٹس ایونٹس جنریٹ کرتے ہیں ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل آپ ایک ایسا پروگرام لکھ سکتے ہیں جو ہر گھنٹے ایوری آور وہ کچھ ایک خاص کام کرے کوئی الارم بجا دے یا کچھ کر دے اس کے لیے آپ کا پروگرام جو ہوگا وہ ایک ایونٹ کا ہمیشہ انتظار کرے گا کہ جب بھی جو کمپیوٹر کا انٹرنل کلاک ہے اس پہ ایک گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے تو میں نے کچھ کرنا ہے تو جو ہی وہ گھنٹہ پورا ہوتا ہے دیٹس این ایونٹ پروگرام اس کو پکڑتا ہے اور پھر اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے so so, event driven programs اس طرح چلتے ہیں کہ شروع میں جب آپ انہیں اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ انٹرنل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو وہ سیٹل کرتے ہیں اس کو انیشلائز کرتے ہیں اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایونٹ آئے جو ہی کوئی ایونٹ ان کے پاس آتا ہے وہ ایونٹ چاہے یوزر دے رہا ہو یا کمپیوٹر کے اندر سے ہی آ رہا ہو وہ دیکھتے ہیں کہ ایونٹ کون سا ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسے اور پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ سوچتے ہیں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور پھر وہ اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہیں ایونٹ ڈریون پروگرام سو دو طرح کے پروگرامس عموماً ہوا کرتے ہیں یا بیچ پروگرامس یا پھر ایونٹ ڈریون پروگرامس اب جناب ہم نے بات کر لی پروگرامنگ کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھ لیا پروگرامس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروگرامنگ کرنے کے لیے جو ٹول یوز ہوتا ہے یعنی کہ پروگرام لینگویج جو ہے یہ کیا چیز ہے واٹ کانسٹیچیوٹس پروگرامنگ لینگویج بڑا سادہ سے اس کا جواب ہے پروگرام لینگویج جو ہے اٹس اے لینگویج جس طرح انگریزی اردو فارسی عربی لینگویجز ہیں تو پروگرام لینگویج جو ہے it is a language language میں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں جس طرح اردو میں بھی ہیں اور باقی لینگویجز میں بھی ہیں کہ کچھ تو الفاظ ہوا کرتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں وکیبلری اور اس کے علاوہ ان الفاظ کو آپس میں جوڑنے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں جنہیں ہم گرامر کہتے ہیں تو پروگرام لینگویج کیا ہوتی ہے it's a combination of two things vocabulary plus that set of rules اور گرامر وکیبلری گرامر ووکیبلری میں وہ ورڈز ہوتے ہیں اور گرامر میں وہ رولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ان ورڈز کو آپ آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ تو ہو گئی program language it's a combination of two things some words یا پھر جسے ووکیبلری کہتے ہیں اینڈ گرامر اب یہ ان ورڈس اور ان رولس کی مدد سے جب پروگرام لکھتے ہیں تو ہر پروگرام کے کیا بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں اس میں کس کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بلڈنگ بلاکس جو ہیں ان کا بھی ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں اس میں تین طرح کے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی آپ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں اس میں تین طرح کے اسٹرکچرز ہوں گے تین طرح کے بلڈنگ بلاکس ہوں گے ایک کو تو ہم کہتے ہیں سیکوینسز دوسرے کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنلس اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں لوپس جیسے میں نے بتایا کہ ان کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں تو اس کے بارے میں مزید کچھ بات نہیں کہوں گا لیکن یہی جو سیکوینسز ہیں یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ جو لوپس ہیں اس میں بھی بعض اور چیزیں ہوتی ہیں فار ایگزامپل ان سب میں اکثر اوقات ڈیٹا ہوتا ہے کچھ کچھ نمبرز یا کچھ ٹیکسٹ اسٹرنگز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی کمپٹیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ یہی جو سیکوینسز کنڈیشنز اور لوپس جو ہیں یہ کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی یوزر کو کچھ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں یا پھر یوزر سے یا پھر ہارڈ ڈسک سے یا فلوپی ڈسک سے کچھ انفارمیشن لے بھی رہے ہوتے ہیں اور یہ کہ یہ اس انفارمیشن کو جو ان کے پاس آتی ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں مختلف آپریشن پہ کرتے ہیں وہ آپریشن بڑے سادے سے بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایڈ ڈیوائڈ اس طرح کے آپریشن ہو سکتے ہیں اور کئی کمپلیکس آپریشن بھی ہو سکتے ہیں جن کا ہم بعد میں اس کورس میں کچھ تذکرہ کریں گے تو ایک پروگرام میں ہم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سیکوینسز ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتے ہیں لوپس ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان میں ڈیٹا ہوتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کچھ آپریشنز ہوتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی کمپیوٹر پروگرامز کی اور ان میں ہوتا کیا ہے اب یہ کہ یہ جو کمپیوٹر پروگرامز ہیں ہم نے کمپیوٹر ایک پروگرام لینگویج کے ذریعے ڈیولپ کیے ہیں تو کون کون سی لینگویجز ہیں یہ بڑا آسان سا سوال ہے آپ نے اس کا جواب کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جاوا اسکرپٹ تو استعمال کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کسی لیکچر میں ہم نے مشین لینگویج کا بھی تذکرہ کیا تھا مشین لینگویج کے بعد جو لینگویجز بنی تھی انہیں اسمبلی لینگویجز کہا جاتا تھا نائنٹین ففٹیز میں جا کے مشین مشین لینگویجز کے بعد اسمبلی لینگویجز بنی تھیں اس کے بعد لسپ ایک بڑی پاپولر لینگویج تھی فورٹرین تو آج بھی خاصی یوز ہوتی ہے فورٹران ایک ایسی لینگویج ہے کہ جس کے ذریعے سائنٹیفک کیلکولیشنز کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوبال ہوتی ہے جو 1959 میں آئی تھی جس کے ذریعے بزنس کی اپلیکیشنز کو ڈیولپ کرنا آسان ہو جاتا ہے بیسک کا آپ نے نام سنا ہوگا BASIC was a very unique language کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لینگویجز تھیں ان کا آڈینس ایسے لوگ تھے کہ جو کمپیوٹر ایکسپرٹس ہوں بیسک انوینٹ کی گئی تھی آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے یعنی بگنرس کے لیے جن کو کمپیوٹر پروگرامنگ اتنی زیادہ نہ آتی ہو تو یہ تو بیسک تھی اس کے علاوہ پیسکل آئی پیسکل کا ایک وجہ اس کو بنانے کی یہ تھی کہ جن صاحب نے پیسکل کو بنایا وہ چاہتے تھے کہ ایسی لینگویج بنائی جائے جس کے ذریعے اچھی پروگرام کرنا لوگوں کو سکھایا جا سکے اس کے لیے انہوں نے ایک نئی لینگویج یعنی پیسکل انوینٹ کی تھی اسمال ٹاک آئی سی نائنٹین سیونٹی ٹو میں آئی وہ خاصی پاپولر لینگویج تھی اور اب بھی ہے ایڈا کا ہم اس کورس میں تذکرہ کر چکے ہیں یعنی یہ ایسی لینگویج جو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے بنائی بعض کرٹیکل سسٹمس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سی پلس پلس جو ہے وہ ایٹیز میں آئی وہ آج کل خاصی پاپولر ہے first popular object oriented language QBasic کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا پرل بھی ایک لینگویج ہے جو یوز ہوتی ہے like JavaScript it's also a scripting language آج کی جو میرے خیال میں شاید سب سے پاپولر لینگویج یعنی ایسی لینگویج جس کے دنیا میں سب سے زیادہ پروگرامز پائے جاتے ہیں وہ شاید ویژول بیسک ہے Visual Basic is a very easy language to program اس کے علاوہ پاور بلڈر کا شاید آپ نے نام سنا ہو وہ بزنس اپلیکیشن میں خاصی یوز ہوتی ہے 1995 میں جاوا آئی اور وہ آج کل خاصی پاپولر ہے it's a very very popular object oriented language اور اس کے ذریعے لوگ انٹرنیٹ پروگرامنگ خاصی کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ جو ہے اس کا نام تو جاوا سے ملتا ہے اور یہ نام بنا بھی جاوا آنے کے بعد ہی تھا لیکن اس کا جاوا جاوا سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے نیٹسکیپ نے اسے بنایا تھا اور اس وقت شاید انہوں نے اس کا نام رکھا تھا جاوا سوری لائیو اسکرپٹ تو جب جاوا آئی تو انہوں نے چینج کر کے اس کا نام جاوا اسکرپٹ رکھ دیا اس کی مجھے وجہ صحیح معلوم نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹنگ کی وجہ سے شاید انہوں نے ایسا کیا جہاں تک نئی لینگویجز کا تعلق ہے سو 2001 میں مائیکروسافٹ ایک نئی لینگویج لے کے آئے جس کا نام ہے سی شارپ ان کا خیال ہے کہ یہ لینگویج فیوچر میں خاصی پاپولر ہوگی تو یہ تو ہو گئی مختلف طرح کی لینگویجز ایک لینگویج اور جس کا ہم نے اس کورس میں تذکرہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ ہماری اس لسٹ میں نہیں تھی وہ تھی ایچ ٹی ایم ایل یعنی hypertext markup language سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں کہ کیا یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے H T M L is it a programming language کیا خیال ہے آپ کا جناب جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ it's not really a programming language it's a markup language اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جب پروگرام لینگویجز کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اس میں تین طرح کے اسٹرکچر ضرور ہونے چاہیے اس میں سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس ہونا لازمی ہے اس میں کنڈیشنلز ہونا لازمی ہے اس میں لوپس ہونا لازمی ہے تو ایچ ٹی ایم ایل میں لوپس تو نہیں ہوتے اور ایچ ٹی ایم ایل میں کنڈیشنلز بھی نہیں ہوتے تو H T M L is not really programming language yes it is a language جس کی مدد سے ہم بڑے خوبصورت ویب پیجز بنا سکتے ہیں لیکن it is not a programming language JavaScript yes that is a program language but H T M L is not a programming language ابھی میں نے بہت ساری لینگویجز جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے گنوائے اب ہم ایسا کریں گے ان کو ذرا کلاسیفائی کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ کمپیوٹر لینگویجز جو ہیں یہ کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں اس کو ہم کس کس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلی کلاسیفکیشن جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ تو یہ کہ جناب بعض لینگویجز ہوتی ہیں ہائی لیول اور بعض ہوتی ہیں لو لیول لینگویجز شروع کی جتنی بھی لینگویجز تھیں وہ ساری کی ساری low language low level languages تھیں شروع میں جو بھی نیا کمپیوٹر آتا تھا اس کی اپنی ایک لو لیول لینگویج ہوا کرتی تھی آج کل بھی جتنے بھی مائکرو پروسیسر ہیں ان کی اپنی اپنی یونیک ایک لو لیول لینگویج ہوتی ہے جسے ہم مشین لینگویج کہتے ہیں جہاں تک ہائی لیول لینگویج کا تعلق ہے they are much closer to the human languages یعنی جو ہم آپس میں کمیونیکیشن کے لیے جو لینگویج یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہیں they are closer to them as compare to machine languages machine languages are not even close to the languages that we use we humans use for communications تو یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہیں یہ لگتی تو آسان ہے لیکن ہوتی خاصی کمپلیکس ہیں compare to the machine languages machine language جیسے میں نے بتایا وہ تو مائکرو مائکروپرس کی نیٹو لینگویج ہوتی ہے یعنی وہ اس کی مدر ٹنگ ہوتی ہے جب بھی ہم نے مائکرو پروسیسر سے بات کرنی ہوتی ہے تو یا تو ہم اس کی لینگویج میں اس سے بات کریں یعنی مشین لینگویج میں لیکن اگر ہم نے کسی ہائی لیول لینگویج کے ذریعے اس سے بات کرنی ہے تو بیچ میں ایک آدھا ٹرانسلیشن کا اسٹیپ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کنورٹ کرتے ہیں کسی ہائی لیول لینگویج کو ایک مشین لینگویج میں تو ہم نے بتایا کہ یہ دو ایکسٹریمز ہو گئیں کہ ایک low level languages for example machine language جو مائکرو پروسیسر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ایک high level languages which are closer to the way we communicate ان کے بیچ میں بھی ایک چیز پائی جاتی ہے جنہیں کہتے ہیں اسمبلی لینگویجز اسمبلی لینگویج جیسے میں نے بتایا کہ اس کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ بیچ میں ہے تقریباً it is not as simple as machine language it is not as as complex as high level languages اس کے بیچ میں لیکن it is it is quite close to machine language machine language میں ایک چیز جو ہوتی ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے آپ نمبرس کی فارم میں کرتے ہیں ساری کی ساری پروگرامنگ جو ہے وہ نمبرس کی فارم میں ہوتی ہے اسمبلی لینگویج میں جو کیا جاتا ہے کہ بجائے صرف نمبرز میں بات کرنے کے آپ کچھ سمبلز اس میں ڈال سکتے ہیں آپ کچھ نیمز اس میں ڈال سکتے ہیں اس کی وجہ سے مشین لینگویج میں پروگرام کرنا جتنا مشکل ہے اسمبلی لینگویج میں پروگرام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن سب سے آسان کام ظاہر ہے وہ ہائی لیول لینگویجز میں پروگرام کرنا ہی ہے تو جناب کمپلیکسٹی کے لحاظ سے سب سے سمپل لینگویج جو ہے وہ تو ہوگی مشین لینگویج اس سے تھوڑے سے آپ اور کمپلیکس ہوں تو آتی ہے اسمبلی لینگویج اس سے خاصا اوپر آپ جائیں تو آتی ہیں what are called high level languages اور ایک چیز اس سے اوپر بھی ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں فورتھ جنریشن لینگویجز ابھی میں نے جو لینگویجز گنوائی تھیں ان میں میرے خیال میں صرف پاور بلڈر ہی ہے جس کو ہم جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ that's a fourth generation language باقی ساری کی ساری زیادہ تر جو تھیں وہ ہائی لیول لینگویجز ہی تھیں سوائے مشین لینگویج کے اسمبلی لینگویج کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے ذرا شاید یہ کلیئر ہو جائے کہ جو چاروں لیول ہیں going from machine to assembly to high level to fourth generation ان میں کیا کیا فرق ہے فرض کریں کہ میں یہاں سے وہاں تک جانا چاہتا ہوں اور یہ میں اپنی باڈی کو ایک لحاظ سے پروگرام کرنا چاہتا ہوں اگر میں اس کو مشین لینگویج میں پروگرام کروں گا تو اس کی پروگرام کچھ ایسا ہوگی کہ میں اپنے ہر مسل سے ہر ٹینڈن سے کہوں گا کہ بھائی اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو تو میں ایسے جاؤں گا کہ یوں میں اس کو ایک لحاظ سے اپنے آپ کو جب ہر مسل کو ہر ٹینڈن کو پروگرام کرتا ہوں تو میں ہر ٹینڈن کو ہر مسل کو میسج بھیجتا ہوں کہ بھئی اب یوں ہو جا یوں ہو جا یوں ہو جا یوں ہو جا یوں ہو جا یوں ہو جا یوں ہو جا یعنی مجھے بہت ڈیٹیل میں ہر مسل کو ہر ٹینڈن کو چیزیں بتانی پڑتی ہیں آن دی ادر ہینڈ اگر میں نے اسمبلی لینگویج میں کام کرنا ہے تو اس میں ذرا تھوڑا سا میں ہائر لیول پہ پہنچ جاتا ہوں تو بجائے اس کے کہ ہر مسل ہر ٹینڈن کو میں ہر لمب سے بات کرتا ہوں کہ جناب بازو صاحب آپ اوپر آ جائیں جناب ٹانگ صاحبہ آپ ذرا آگے چلے جائیں دوسری ٹانگ صاحبہ آپ ادھر چلے جائیں دوسرے بازو صاحب آپ ادھر آ جائیں اچھا اگر میں ہائی لیول لینگویج میں یہی کام کرنا چاہوں تو اس میں شاید میں اپنے آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ جناب جہاں سے کھڑے ہیں نا آپ نے بس سادہ جانا سیدھا جانا ہے تقریباً چار فٹ چلنا اور رک جانا ہے تو یہ دیکھیں ان تینوں ایگزامپلس میں میں نے کام ایگزیکٹلی ایک ہی کیا ہے لیکن پہلی پہلی دفعہ جو ہے مجھے بہت زیادہ ڈیٹیلز بتانی پڑی دوسری دفعہ ذرا کم اور آخری دفعہ تو بہت ہی کم ڈیٹیلس بتانی پڑی so key lesson that you should learn is کہ اسمبلی لینگویج کا سوری مشین لینگویج کا پروگرام جو ہے وہ سب سے لمبا ہے اسمبلی لینگویج کا اس سے چھوٹا ہے اور آپ نے دیکھا ہائی لیول لینگویج کا پروگرام جو ہے وہ خاصا چھوٹا تھا کہ بھائی بس یہاں سے وہاں تک پہنچ جاؤ اچھا اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فورتھ جنریشن لینگویج اس کو آپ کے ساتھ ڈیمونسٹریٹ کریں گے تو وہ ذرا کرنا مشکل ہے یعنی اس میں ہم ایون زیادہ کمپلیکس ٹاسک جو ہیں ان کو ایک آدھی اسٹیٹمنٹ سے کر سکتے ہیں یعنی اگر میں نے یہاں سے خانی بازار جانا ہو تو میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ لکھوں گا go from here to Qissa Khwani Bazaar that's it it's a very complex task لیکن فورتھ جنریشن لینگویجز جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں یعنی وہ ایک زیادہ ہائر جسے کہتے ہیں نا لیول آف ایبسٹریکشن پہ جا سکتی ہیں اب خود سوچیں اگر میں نے یہاں سے کسا خانی بازار جانا ہو اور میں نے مشین لینگویج میں پروگرام لکھنا ہو تو یہ مسلز اور ٹینڈنس والی چیزیں کرتے کرتے میں تو فوت ہو جاؤں گا اسمبلی لینگویج میں بھی اگر میں یوں لیفٹ رائٹ تھوڑا سا کر رہا ہوں پھر بھی خاصا لمبا پروگرام ہوگا اور اگر میں ہائی لیول لینگویج کی بات کر رہا ہوں اس میں ہی میں کہوں گا کہ سیدھے جاؤ مڑو پھر مڑو پھر یہ کرو پھر وہ کرو again it's a complex program لیکن ہائی لیول لینگویج میں ایسے ہی کام جو ہیں وہ بڑے مختصر سے کوڈ سے کیے جا سکتے ہیں تو یہ جناب تھوڑا سا فرق میں نے آپ کو بتایا کہ مشین لینگویج اسمبلی لینگویج اور ہائی لیول لینگویج اور آخر میں فورتھ جنریشن لینگویج جو ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے اب جناب ہم ذرا آگے بات بڑھاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ نے مجھے کلاسز تو بتا دی اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ مشین لینگویج وہ لینگویج ہے جو کہ آپ کا مائکرو پروسر انڈرسٹینڈ کرتا ہے فرض کریں کہ میں مشین لینگویج میں نہیں میں ایک ہائی لیول لینگویج میں پروگرام لکھتا ہوں ظاہر ہے کہ میں ڈائریکٹلی تو مائکرو پروسر کو نہیں دے سکتا اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی تو جناب جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ no matter what language you program ہے آپ کو ہمیشہ آخر میں اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے مائکرو پروسیسر کو پکڑانا پڑتا ہے so this conversion this translation step is necessary high level languages سے مشین لینگویج تک جانے کے لیے دو طرح کی اسٹریٹجیز ہیں یا تو لوگ اس کام کے لیے ایسے پروگرامس یوز کرتے ہیں جنہیں کمپائلرس کہا جاتا ہے یا پھر وہ انٹرپریٹرز یوز کرتے ہیں تو to go from high level language to machine code یا تو آپ کمپائلر یوز کرتے ہیں یا پھر انٹرپریٹر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے تو یہ ایک پروگرام ہوتا ہے it is a computer program اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس میں ہائی لیول لینگویجز کا کوڈ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہر کوڈ کی لائن کو پکڑتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور اس کو مائکرو پروسر کے پاس بھیجتا ہے جب ایک لائن کو کر لیتا ہے پھر دوسری کو پھر تیسری کو پھر چوتھی کو تو یہ لائن بائی لائن ایک لحاظ سے ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے in contrast with the compiler compiler کیا کرتا ہے وہ سارے کا سارا پروگرام پکڑتا ہے سارے کا سارا اور اس کو بیک وقت سارے کے سارے پروگرام کو ساری لائنوں کو اکٹھا کنورٹ کرتا ہے ایسی لینگویج میں جو کہ مائکرو پروسیسر انڈرسٹینڈ کر سکے تو انٹرپریٹر اور کمپائلر میں فرق یہی ہوا کہ انٹرپریٹر میں یہ پروسیس سلولی ہو رہا ہے لائن بائی لائن ہو رہا ہے کمپائلر میں اٹ از ان ون اکٹھا سارے کا سارا کام ہو جاتا ہے اب دیکھیے جب آپ لائن بائی لائن کر رہے ہیں نا it's not a very efficient process اس سے جو کوڈ بنتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا وہ اتنا فاسٹ نہیں ہوتا کمپائلر سے جو کوڈ نکلتا ہے generally that is much faster تو اگر آپ کو بہت فاسٹ ایگزیکشن چاہیے تو what you do is you write you program and and compile it it then use اگر speed is not key problem یا پھر اگر بہت تیز سا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے تو آپ انٹرپریٹر یوز کریں اگر اسپیشلی وہ تیز سا کمپیوٹر ہے آپ کو پتا بھی نہیں لگا کہ جناب وہ کب انٹرپریٹ ہوا اور کب وہ ایگزیکیوٹ ہوا تو جناب انٹرپریٹر کا ایڈوانٹیج یہی ہوا کہ اگر ایک بہت بڑا پروگرام ہے فرض کریں ایک پروگرام ہے اس میں ٹین تھاؤزینڈ لائنس ہے اگر کمپائر کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے آپ کو منٹ ڈیڑھ منٹ انتظار کرنا پڑے ویر ایس انٹرپریٹر میں آپ جو ہی رن کا بٹن دبائیں گے فوراً تھوڑا سا وہ پروگرام جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اسی لیے بعض لوگ جب وہ پروگرام ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹرپریٹر یوز کرتے ہیں جب پروگرام بن جاتا ہے صحیح بن جاتا ہے صحیح چل پڑتا ہے پھر وہ اس کو جا کے کمپائل کر دیتے ہیں اور پھر کمپائل ورژن جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو شپ کرتے ہیں سو so, انٹرپریٹر جو ہے وہ امیڈیٹلی ہائی لیول لینگویج کی ایک آدھی لائن یا دو تین لائن اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں کمپائلر جو ہے وہ سارے کا سارا پہلے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو اجازت ملتی ہے کہ ہاں جی اب اسے آپ ایگزیکیوٹ کر لیں تو میں پھر یہ آپ پہ امپریس کرنا چاہوں گا کہ انٹرپریٹر سے آپ کو امیڈیٹ ریسپانس ملتی ہے لیکن آپ کا کوڈ جو ہے وہ سلولی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے کمپائلر جو ہے اس سے امیجیٹ رسپانس نہیں ملتی یعنی it takes longer to compile لیکن اس سے جو کوڈ نکلتا ہے اس سے you get super fast execution بڑا تیزی سے وہ کوڈ رن کرتا ہے تو جناب یہ تو بات ہوگی انٹرپریٹرس کی اور کمپائلرس کی جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے اکثر لینگویج کے لیے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں ان کے لیے انٹرپریٹر پروگرام بھی مل جاتے ہیں ان کے لیے کمپائلر بھی مل جاتے ہیں لیکن بیسک اور لسپ خاص طور پہ اس طرح لکھی گئی تھی کہ they were designed to be used with interpreters آج کل تو آپ کو بیسک کے کمپائلر بھی مل جاتے ہیں شاید لسپ کے بھی ملتے ہوں لیکن ان کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ they were designed for that purpose کہ یہ انٹرپریٹر کے ذریعے چلیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بہت ساری پروگرام لینگویجز جو ہیں ان کے کچھ نام گنوائے تھے دیکھیے ان ساری پروگرام لینگویج سے ہم ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم سب لوگ مل کے ایک لینگویج پہ کیوں نہیں سودا کر لیتے کہ بھائی آئندہ سے سب لوگ بس یہی کریں گے ہم سب لوگ آئندہ سے صرف سی یوز کریں گے یا بیسک یوز کریں گے یا جاوا یوز کریں گے یا جاوا اسکرپٹ یوز کریں گے یہ اتنی ساری بے شمار لینگویجز اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی تو ایسا کیوں ہے why do we have so many computer languages کیا وجہ ہے اس کی اور یہ بھی کہ ٹھیک ہے اتنی ساری لینگویجز ہیں پہلا سوال تھا کہ کیوں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ان میں فرق کیا ہے what is the difference between C and Java what is the difference between C and C plus plus what is the difference between C plus plus Java کیا فرق what is the main difference C plus plus میں کون سی کمیاں تھیں کون سی پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے آپ نے جاوا کو انوینٹ کیا تھا کیا وجہ کیا تھی اس کی آپ کو دو شعر سناتے ہیں پہلا فارسی میں بہار بے سپرے جام یور می گزرد نسیم ہم چو خدن در کے می گزرد دوسرا بہار بے سپرے و یار گزرے ہے نسیم تیر سی سینے کے پار گزرے ہے آپ میں سے کچھ فارسی دان ہے یہ بتائیے کہ جو فارسی میں نے شعر پڑھا اور یہ جو میں نے اردو کا شعر پڑھا ان میں فرق کیا ہے ان کے میننگ میں کیا فرق ہے ہے لینگویج میں تو فرق ہے کیا فرق ہے دونوں میں بالکل صحیح کوئی فرق نہیں ہے یہ پہلا شعر جو ہے یہ میرا خیال ہے I'm not sure about it یہ ایک بڑے مشہور استاد سے حافظ ان کا ہے شاید دوسرا ایم شیور اباؤٹ کہ وہ سودا کا ہے تو بڑے جیسے کہتے ہیں نا جید قسم کے شعرا نے یہ دونوں شعر کہے ہوئے ہیں سودا صاحب نے شاید حافظ صاحب کے شعر کے ٹرانسلیشن کی تھی دا کی پوائنٹ از کہ ان دونوں شعروں کا میننگ ان کا فنکشن ایک ہی ہے لیکن ان کی لینگویج مختلف ہے پہلے والے کی اور دوسرے والے کی صرف لینگویج میں فرق ہے مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے اب یہ بتائیے کہ ان میں سے بہتر شعر کون سا ہے یعنی وہ جو آئیڈیا ہے ان دونوں شعروں میں بہتر طور پہ ان میں سے کون سا شعر اس کو پرزینٹ کر رہا ہے میرا یادی خیال ہے کیونکہ دونوں یہ بڑے عظیم اساتذہ ہیں لکھے ہیں دونوں خاصے ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کے شعر ہیں کوئی اتنا فرق نہیں ہے what I'm trying to says کہ اس پرٹیکولر آئیڈیا کو پرزینٹ کرنے کے لیے اردو اور فارسی ڈزنٹ ریلی میٹر آپ کو ایک بڑا اچھا شعر ملتا ہے تو ایڈوانٹیج کیا ہوا اردو کا یہاں پہ ایڈوانٹیج کیا ہوا فارسی کا یہاں پہ اس خاص موقع پہ ان دو شعروں کے لیے کیا کیا ایڈوانٹیج ہے why have it in two different languages کیا وجہ ہے اس کی میرا خیال ہے سودا صاحب نے یہ شعر صرف اسی لیے لکھا تھا اردو میں کہ بھائی جن کو فارسی نہیں آتی ان کو ایک اچھا شعر سننے کو اور سمجھنے کو مل جائے گا لیکن اگر آپ دیکھیں اس شعر کو یا فارسی میں ریپرزینٹ کر لیں یا پھر اردو میں ریپرزینٹ کر لیں تقریباً اتنی ہی خوبصورتی سے وہ آئیڈیا ریپرزینٹ ہوتا ہے جتنی خوبصورتی سے کسی ان دونوں میں سے کسی ایک لینگویج سے ہوتا ہے تو یعنی ایٹ دس پرٹیکولر جنکچر یعنی اس خاص ایگزامپل کے لیے اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ آپ فارسی یوز کریں یا اردو یوز کریں آئیڈیا اتنی ہی خوبصورتی سے دونوں لینگویجز میں ریپرزینٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دا لینگویجز آر ڈفرنٹ لیکن it doesn't really matter how you represented آپ اردو میں کر لیں فارسی میں کر لیں خاصے خاصی سچویشن ایسی ہوتی ہیں where it is true for computer language well بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جو کہ شاید لکھے ہیں جاوا میں لیکن اگر آپ ان کو سی پلس پلس میں لکھتے تو اتنا آپ کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہونا تھا ہوا یہی کہ جو صاحب لکھ رہے تھے ان کو جاوا زیادہ پسند تھی یا ہو سکتا ہے کہ انہیں صرف جاوا ہی آتی تھی اس لیے انہوں نے اس میں لکھ دیا so in many situation that is the case کہ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ کون سی آپ لینگویج یوز کریں واٹ میٹرز از کہ آپ کو لینگویج کون سی آتی ہے آپ کی پسند کی لینگویج کون سی ہوتی ہے بٹ مائنڈ یو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس لینگویج کی کیا اسٹرینتھ ہے اس لینگویج کی کیا ویکنیس ہے تو آپ دیکھتے ہیں پرابلم کون سی ہے اور اس کے لیے آپ موسٹ اپروپریٹ لینگویج جو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آگے کام کرتے ہیں آپ فورٹ رینک کی ایگزامپل لے لیں trend is a particularly good language you want to do numerical data processing لیکن اگر آپ نے لارج بزنس سسٹم لکھنے لینگویج اسی طرح پاسکل کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا وہ خاص طور پہ لکھی گئی تھی اس لیے کہ تاکہ ویل اسٹرکچرڈ اور بہت ریڈیبل پروگرام لکھے جا سکیں یعنی ایسے پروگرام جن کو پڑھ کے سمجھنا بڑا آسان ہو Pascal was designed for that purpose لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ it is not very flexible is not very flexible especially when you compare اسی طرح سی پلس پلس ہے سی پلس پلس جو ہے اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج یوز کرنی ہے اور بعض اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر آپ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج یوز کریں آپ کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ تو اس کا ایڈوانٹیج ہے لیکن ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ it's a very complex language it's a very complex language to use تو فائدہ بھی اور نقصان بھی تو جو اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ لینگویج آتی ہیں وہ یہی کرتے ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ جناب پرابلم کیا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ مجھے کون کون سی لینگویج آتی ہیں اور اس میں سے موسٹ اپروپریٹ لینگویج سلیکٹ کر کے وہ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں دو چیزیں پھر میں کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ پرابلم کون سی ہے یہ تو ہم نے ابھی بات کر لی دوسری چیز یہ کہ ہر لینگویج ہر کمپیوٹر پہ اویلیبل نہیں ہے فرض کریں کہ آپ کو ویژل بیسک بڑی اچھی آتی ہے لیکن آپ نے پروگرام جو لکھنا ہے وہ ایک یونیک سسٹم کے لیے لکھنا ہے یا پھر آئی بی ایم کے کسی اسپیشلائز او ایس کے لیے لکھنا ہے ہو سکتا ہے بیسک اس کے لیے نہ اویلیبل ہو تو یو کینٹ یوز اٹ آپ کو وہی لینگویج یوز کرنی پڑیں گی جو کسی خاص پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ دو چیزیں ہو گئی پہلی چیز تھی کہ پرابلم کیسی اور دوسری یہ کہ ہارڈ ویئر پلیٹ فارم یا سافٹ ویئر پلیٹ فارم ہے اس کی اپنی ریسٹرکشن تو نہیں ہے اس پہ جو لینگویج اویلیبل ہے صرف اسی میں آپ پروگرام لکھ سکتے ہیں اور آخری چیز وہی کہ ایکسپرٹائز آف دا پروگرامر کہ عموماً آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کو سب سے اچھی لینگویج آتی ہو اسی میں پروگرام کرنے کی کوشش کریں unless a big reason not to do that تو تین چیز ہے پہلی پرابلم کیسی ہے دوسری کہ پلیٹ فارم کون سا ہے اور تیسری پروگرامر کی کس لینگویج میں ایکسپرٹائز ہے ان تینوں کی مدد سے آپ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ کون سی language for a particular problem use کرنی چاہیے تو ذرا بہت ساری لینگویجز ہیں ہر لینگویج میں جس طرح ابھی ہم نے تین کا تذکرہ کیا ہر لینگویج میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ساری کی ساری لینگویجز کو اکٹھا کر لیتے ہیں ان ساری کی ساری لینگویج کے جتنے بھی اچھے فیچرز ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی نئی لینگویج بناتے ہیں جس میں وہ سارے کے سارے اچھے فیچرز ہوں اچھا اس سے پہلے کہ ہم یہ طرح عظیم کام کرنے کی کوشش کریں پہلے ذرا اس بارے میں ڈسکس کر لیں کہ از اٹ پاسبل کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ایسی لینگویجز ایسی لینگویج ایک نئی انوینٹ کر سکیں کہ جس میں صرف اچھی باتیں اس میں کوئی برائی نہ ہو از اٹ پاسبل اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں is it possible to make this language جس میں صرف اچھی باتیں بری بات کوئی نہیں جتنی بھی لینگویجز ہیں ان سب کے اچھے اچھے فیچر ہم نے چن لیے انہیں ایک ہی لینگویج میں ہم نے ڈال دیا اور ایک نئی لینگویج بن گئی اور زبردست کام ہوگا is is it possible that scenario possible اچھا یہ جو سوال تھا اس کا جواب دینے سے پہلے آپ ایک اور سوال کا جواب دیں وہ یہ کہ اگر میں کسی لینگویج میں ایک اچھا فیچر ڈالتا ہوں کیا اس کے کچھ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں یعنی ایک اچھا فیچر ڈالنے کی وجہ سے اس لینگویج میں بعض برے فیچر آ جاتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے when you when you add some good features to a language do they force the creation of some bad features کیا ایسا ہوتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ایگزامپل یہ کہ ایک آپ لینگویج بنا جاتے ہیں جو کہ بہت تیز کوڈ جنریٹ کرے بہت فاسٹ کوڈ بہت افیشنٹ کوڈ اس سے نکلنا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی لینگویج ڈیزائن کریں جو بہت تیز کوڈ نکالتی ہے بہت فاسٹ بہت افیشئنٹ کوڈ نکالتی ہے کیا وہ لینگویج جو ہوگی would it be easy to program in as well یعنی میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی لینگویج بنائیں کہ نہ صرف اس کا ایفیشینٹ کوڈ ہونا چاہیے اس کو پروگرام کرنا بھی آسان ہو چاہیے یعنی کہ دس سال کا بچہ پروگرام بھی لکھ سکے آپ ایسی لینگویج بنائیں کہ جس کا کوڈ بہت ایفیشینٹ ہو اور جس میں پروگرام کرنا بہت آسان ہو is that possible can we have both simultaneously تو جناب عموماً ایسا نہیں ہوتا عموماً ایسا نہیں ہوتا عموماً اگر آپ نے ایک ایسی لینگویج یوز کرنی ہے جس سے ایفیشنٹ کوڈ نکلتا ہو generally that language is harder to program اور اگر آپ نے ایک ایسی لینگویج یوز کرنی ہے جس میں پروگرام کرنا آسان ہو تو جنرلی اس کا کوڈ جو نکلتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا تو generally when you try to improve one feature کوئی دوسری چیز خراب ہو جاتی تو ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں کہ ایسی اپلیکیشن جہاں پہ فاسٹ آپ نے افیشینٹ کوڈ نکالنا ہے وہاں پہ آپ اپنے جو زبردست پروگرامرز ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں جو زیادہ نالجبل ہوتے ہیں تو پوائنٹ یہی ہے کہ whenever you try to improve something دوسری بعض چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہیں ایک ٹریڈ آف سا ہوتا ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ بعض فیچر جو ہیں وہ ایک صاحب کے لیے برے فیچرز ہوں گے لیکن ایک اور صاحب کے لیے ہو سکتا ہے وہ برے فیچر نہ ہو فرض کریں میں نے ایک پروگرام لکھنا ہے جو تقریباً دو منٹ میں ضرور ایگزیکیوٹ ہو جائے اب میں اس کے لیے ایک پروگرام لینگویج یوز کر سکتا ہوں دوسری بھی کر سکتا ہوں پہلے والی پروگرام لینگویج جو ہے وہ بڑا فاسٹ کوڈ نکالتی ہے اور وہ آدھے سیکنڈ میں جب میرے پاس دو منٹ ہے وہ آدھے سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ کرا جاتی ہے یہ والی جو آدھے سیکنڈ میں کر رہی تھی اس میں پروگرام کرنا بڑا مشکل ہے دوسری لینگویج جو ہے یہ تقریباً دو منٹ میں پروگرام ایگزیکیوٹ کرا دیتی ہے لیکن اس میں پروگرام کرنا نسبتاً بہت آسان ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سچویشن میں اٹ ریلی میٹر ان دونوں میں میں سے کون سی لینگویج یوز کروں وہ پروگرام کی اسپیڈ وہی ہوگی جو میں چاہتا ہوں تو ظاہر ہے میں کون سی سلیکٹ کروں گا میں وہ سلیکٹ کروں گا کہ جس میں پروگرام کرنا نسبتاً آسان ہو سو so, بعض اوقات برے فیچر جو ہیں دے ڈونٹ بدر یو بعض اوقات یہ ابھی جس جس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ یہ لینگویج ہے بڑا سلو کوڈ نکالتی ہے لیکن اٹس گڈ انف اس کی اسپیڈ جو ہے it is good enough for your purpose اور اس لیے اس میں کیونکہ پروگرام کرنا بھی آسان ہے تو اس لیے میں اسی لینگویج کو سلیکٹ کروں گا تو جناب ایک اور سوال یہ کہ از اے پرفیکٹ لینگویج اور اس سے ایک ایک یہ ذرا مشکل سوال ہے اس سے تھوڑا سا کم درجے کا سوال یہ کہ is there a perfect language for a given task is it possible to have a perfect language for a given task آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جناب جہاں تک پہلا سوال کہ is there perfect language nothing is perfect اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ is there perfect language for a given task نا دیٹ از پاسبل ہو سکتا ہے بعض ٹاسک ایسے ہو جن کے لیے ہم ایک بڑی زبردست قسم کی لینگویج استعمال کر سکیں ابھی جو میں نے ایگزامپل دی تھی دو منٹ والی تو I think for that task وہ لینگویج جس میں پروگرام کرنا بڑا آسان تھا was almost perfect it is easy to program اور اسے جو کوڈ نکلتا ہے اس کی speed it is good enough تو for that task that language same like it was perfect لیکن جنرلی یعنی تمام ٹاسک کے لیے اٹ واز ناٹ پرفیکٹ تو perfect language no is it possible to have a perfect language for a given certainly possible ایک اور چیز کہ ٹھیک ہے لینگویجز خاصے عرصے سے ڈیولپ ہو رہی ہیں آج جہاں ہم بیٹھے ہیں تو فیوچر میں ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے فیوچر میں لینگویجز میں کیا ہوگا تو اگر آپ اگر آپ نے فیوچر پروڈکٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ ہسٹری کو دیکھ لیں ہسٹری میں دیکھیں کہ جب ففٹیز میں لینگویجز بننی شروع ہوئی ہائی لیول تو اس کے بعد کیا ہوتا آ رہا ہے اس کے بعد ہوتا یہ آ رہا ہے کہ لینگویجز سے جو کوڈ نکلتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ افیشئنٹ ہوتا جا رہا ہے بڑا تیز کوڈ نکلنا شروع ہو گیا ایک چیز اور دوسرے یہ کہ لینگویجز کا سنٹیکس جو ہے یعنی لینگویجز کا جس طرح لکھی جاتی ہے اس میں جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں اس میں گرامر جو یوز کی جاتی ہے that is becoming closer to the way we speak جو کمپیوٹر لینگویجز ہیں پہلے بہت ہی مشکل ہوتی تھی ان میں پروگرام کرنا وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر لینگویجز ہیں they are becoming closer to natural language وہ لینگویج جو ہم یوز کرتے ہیں تو فیوچر میں کیا ہوگا میرے خیال میں فیوچر میں یہی ٹرینڈ قائم رہے گا یعنی لینگویجز سے جو کوڈ نکلے گا وہ زیادہ افیشینٹ ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ اور دوسرے یہ کہ لینگویج کا سینٹیکس جو ہے it will become closer to natural languages تو کچھ عرصے کے بعد ابھی ہم نے چار ٹائپ کی لینگویج بتائی تھی نا آپ کو کہ جناب machine language assembly language high level language fourth generation language کچھ عرصے کے بعد ایک پانچویں چیز آ جائے گی اس کا کیا نام ہوگا اس کا ہوگا نیئرلی نیچرل لینگویج یعنی وہ لینگویج تقریباً جس طرح انگریزی اردو ہے اس طرح ہوگی so will be able to program exactly the way we we write a letter یا پھر exactly the way we have a conversation تو سمپل نیچرل لینگویج میں میں کمپیوٹر کو بتا سکوں گا کہ بھائی صاحب اب یہ کر لیں اور اب وہ کر لیں اور اب یہ کر لیں اور اب وہ کر لیں آپ کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹڈ ہیں آپ میرے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب میں نے کمپیوٹر سائنس مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں کون کون سی لینگویجز سیکھوں میں کتنی لینگویجز سیکھوں تو دیکھیے اگر کمپیوٹر سائنس آپ کا پروفیشن بننا ہے اگر آپ کمپیوٹر سائنس صرف ایک کورس کے طور پہ لے رہے ہیں ایک آدھا کورس آپ نے کمپیوٹر سائنس کا لیا اور اس کے بعد آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو تو اگر آپ ایک لینگویج سیکھ لیں بہت ہے لیکن if you want to become a computer professional تو میری ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ you should become an expert in at least two اور وہ لینگویج اگر خاصی مختلف ہو تو اور بھی اچھی بات ہے یعنی اگر آپ پروفیشنسی ہائر کرنا پروفیشنسی لینا چاہتے ہیں لینگویج کسی دو لینگویج میں میک شیور کہ وہ دو لینگویج جو ہے آپس میں بہت کم ملتی جلتی ہوں فار ایگزامپل آپ چاوا سیکھ لیں آبجیکٹ اور انٹرنیٹ کے لیے خاص طور پہ ڈیزائن کی گئی ہے اور سی سیکھ لیں سی از ناٹ آبجیکٹ اور ویری پاپولر لینگویج اور اسپیشلی آپ نے اگر بہت افیشئنٹ کوڈ لکھنا ہو اس کے لیے سی سے بہتر شاید آج کل آپ کو اور کچھ نہ ملے تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ ایک سے زیادہ سیکھیں اگر آپ نے کمپیوٹر پروفیشنل بننا ہے اور اگر سیکھیں تو ایسی کہ جو آپس میں اتنی زیادہ ملتی جلتی نہ ہو for example C plus plus اور جاوا جو ہے ان میں خاصے فیچر جو ہیں وہ کامن ہے one thing both are object اور اچھا جناب ایک اور سوال آپ نے ٹرم سنی ہے پروگرامنگ کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں جی میں پروگرام کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کسی پروفیشنل کمپنی میں جائیں جہاں پہ سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ سے پوچھیں جی آپ کیا کر رہے ہیں جی میں سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہا ہوں فرق کیا ہے پروگرامنگ کیا ہوتی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کیا خیال ہے آپ کا پروگرامنگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں جناب اٹ ڈپینڈ اپون یو بعض لوگ جو ہیں ان کا خیال ہے کہ پروگرام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ہی چیز ہے لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ programming is a subtask of software development یعنی سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہیں وہ پروگرامنگ بھی کرتے ہیں so that is my answer to the question کہ programming is a subset of software development software development میں اور کون کون سے ٹاسک ہوتے ہیں اس میں ایک ڈیزائن کا بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے ایک پلاننگ کا بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے اور یہ جو بھی میں نے ڈیزائن کی بات کی تو جب بھی آپ کسی سافٹ ویئر ڈیولپر سے پروفیشنل سافٹ ویئر ڈیولپر سے بات کریں ڈیزائن کی تو وہ کہتے ہیں جناب ہم فلانی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں تو جناب سوال یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی یہ کیا چیز ہے یہ کس بلا کا نام ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی جناب کو اتنی عظیم چیز نہیں ہے it's just a set of rules it's just a set of guidelines that you follow جب آپ کوئی بڑا سا سافٹ ویئر پیکج ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں عام چھوٹے موٹے یہ جو چار پانچ لائنوں کے ہم پروگرام لکھتے ہیں اس میں آپ کو سافٹ ویئر ڈیزائن میتھڈالوجی وغیرہ ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ایک reasonably complex software system اگر بنا رہے ہیں تو what you do is you follow a constant set of rules آج آپ کے سامنے میں دو ایسے سیٹس جو ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا ایک تو جناب کہلاتا ہے دا آبجیکٹ میتھڈالوجی یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے اٹس کال دا آبجیکٹ اور میتھڈالوجی اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ کہ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں آپ اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہر چیز ایک آبجیکٹ ہوتی ہے جس طرح جاوا اسکرپٹ کی جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس وقت ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ JavaScript JavaScript treats everything that does as an object تو اس ڈیزائن میتھڈالوجی میں ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے کہ everything is an object اور آبجیکٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہے اس like a black box black box کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بلیک باکس کرتا کیا ہے اس کے پاس بعض میسجز آتے ہیں اور بعض میسج کے ذریعے وہ رسپونڈ کرتا ہے ایک میسج آتا ہے کہ فلانی چیز کر دو تو وہ کہتا ہے کہ اچھا جی کر دیا یا پھر کہ اگر یہ یہ چیز کروانی ہے تو مجھے اس کے لیے یہ انفارمیشن بھی چاہیے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی آبجیکٹ میں جس طرح ہم نے جاوا اسکرپٹ کی جب بات کر رہے تھے اس میں بھی تذکرہ کیا تھا ایک تو آبجیکٹ کی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے اسٹیٹ کو آپ پراپرٹیز بھی کہتے ہیں ڈیٹا بھی کہتے ہیں جس طرح ایک بائسیکل ہے اس کی اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بلو رنگ کی ہے یا پھر یہ آٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے یا پھر یہ کہ اس کے ٹائروں کا پریشر جو ہے اتنے بار ہے ایک تو اسٹیٹ ہوتی ہے ہر آبجیکٹ کی اس کے علاوہ ہر آبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ بہیویئر بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم میتھڈس بھی کہتے ہیں انسٹرکشن بھی کہتے ہیں تو یہی سائیکل کی ایگزامپل میں تو ایک ایکسیلریٹ کا میتھڈ ہو سکتا ہے ایک انفلیٹ دا ٹائر اس کا کچھ میتھڈ ہو سکتا ہے تو ہر آبجیکٹ جو ہے اس میں یہ دو چیزیں عموماً پائی جاتی ہیں یعنی ہر آبجیکٹ کی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے ایک بہیویئر ہوتا ہے اور آبجیکٹس آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ آبجیکٹ اس کو میسج بھیجتا ہے وہ اس کو بھیجتا ہے and and so so on forth object oriented design کا ایک کی فیچر یہ ہے کہ اس میں یہ اسٹیٹ اور بیہیویئر جو ہے نا وہ آبجیکٹ کے اندر پائے جاتے ہیں ایک چھوٹے سے آبجیکٹ کے اندر اپنی ایک اسٹیٹ ہوگی اپنا اس کا ایک بیہیویئر ہوگا جو ٹریڈیشنل ڈیزائن میسٹرالوجیز ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں سارے کے سارے سافٹ ویئر سسٹم کا ڈیٹا یہاں پہ رکھا جاتا ہے اور سارے کے سارے سسٹم جو اس کی انسٹرکشنس الگ سے رکھی جاتی ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹ بنے ہوئے ہر ایک کے اندر تھوڑی سی انسٹرکشن ہیں تھوڑی سی اسٹیٹ ہے ٹریڈیشنل ڈیزائن میں ایسا نہیں ہوتا ٹریڈیشنل ڈیزائن میں ان دونوں کو الگ الگ رکھا جاتا ہے جب آپ آبجیکٹ اور ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے یہ ہیں کہ پورے پورے سسٹم کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سوچتے ہیں پھر اس کا ایک سب پارٹ آپ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے دوسرا کر دیتے ہیں تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اور آخر میں آپ یہ کرتے ہیں جب وہ سارے کے سارے کمپوننٹس سارے کے سارے آبجیکٹس ڈیزائن ہو جاتے ہیں پھر ان کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں پورے کا پورا سسٹم بن جاتا ہے جب آپ یہ آبجیکٹس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ایک چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ آبجیکٹس جو انڈیپینڈنٹ ہوں سیلف کنٹینڈ ہوں اس کا مقصد کیا ہے آبجیکٹس کا انڈیپینڈنٹ ہونا سیلف کنٹینڈ ہونا اس کا مقصد کیا ہے یعنی آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آبجیکٹس آن اٹس اون ان کی کوئی پرسنالٹی ہو کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ کیوں وہ انڈیپینڈنٹ ہو کیوں سیلف کنٹینٹ ہو اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے اس کی وجہ ہے ری یوزبلٹی آپ ان آبجیکٹس کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ اگر کل کو یہ آبجیکٹ بجائے سائیکل کے مجھے ایک موٹر کار میں یوز کرنا پڑ جائے تو it should be useful on its own یعنی یہ ایک ایسی چیز ہو جس کو میں یہاں سے اٹھا کے کوئی اور بھی یوز کر سکوں یعنی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن میں آپ خیال یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹس آپ بنائیں یہ انڈیپینڈنٹ ہو سیلف کنٹینڈ ہو اور ان کی اندر کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے ہائڈ کر کے رکھتے ہیں لوگوں کو آپ سب یہ بتاتے ہیں کہ جناب اگر فلانا کام کروانا ہے تو بس یہ میسج بھیج دو اور میں اس کے جواب میں فلانا کام کر دوں گا آپ لوگوں کو یہ ہرگز نہیں بتاتے کہ اندر میں اس کو پروسیس کیسے کروں گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آبجیکٹس کیا کیا کر سکتا ہے کہ اس کو میں فلانا میسج دیتا ہوں تو یہ فلانا کام کرتا ہے اگر ویسی فنکشنلٹی انہیں کہیں اور چاہیے بجائے سائیکل کے گاڑی میں چاہیے تو اس آبجیکٹ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور وہاں پہ رکھ دیں گے تو یعنی آبجیکٹس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں design once and use multiple times تو یہ تو تھی جناب آبجیکٹ اور میٹولوجی اب ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچر ڈیزائن کی اسٹرکچر ڈیزائن کو ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیزائنر صاحب بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھی کیا کرنا ہے وہ پورے کا پورا جو ہے نا بڑا سا عظیم سا ہائی لیول ڈیزائن بناتے ہیں اور اس میں پھر تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ایڈ کرتے جاتے ہیں اسٹرکچر ڈیزائن کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹی سی کوئی چیز کہیں بھی چینج کرنی ہے اس سے آپ کو ہو سکتا ہے ایک بڑا میجر سا ری ڈیزائن کرنا پڑے آبجیکٹ اور ڈیزائن میں ایسا عموماً نہیں ہوتا اسٹرکچر ڈیزائن میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ ڈیٹا اور انسٹرکشن یعنی ڈیٹا اور فنکشنلٹی کو الگ الگ رکھا جاتا ہے آبجیکٹ اور ڈیزائن میں انہیں اکٹھا رکھا جاتا ہے یہ جو ڈیٹا اور فنکشنلٹی الگ الگ کرنا ہے اس کی وجہ سے اسپیشلی جب آپ لارج سسٹم بنا رہے ہو تو ان کو مینٹین کرنا یعنی ان کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرنا یا ان میں کوئی پرابلمس ہو ان کو ٹھیک کرنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے ایک چیز اور بتا دیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے لیے جو اپروپریٹ لینگویجز ہوتی ہیں یعنی اگر آپ نے آبجیکٹ ڈیزائن کر لیا اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے لیے جو اپروپریٹ لینگویجز ہوتی ہیں انہیں آبجیکٹ لینگویجز کہا جاتا ہے اسمال ٹاک اس کی ایگزامپل ہے سی پلس پلس ہے جاوا ہے اب جناب بات رہ گئی کہ اور کیا آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے آج ہم نے مزید کوئی ڈسکشن نہیں کرنی میں آپ کو بس کچھ ریڈنگ مٹیریل جو ہے اس کے بارے میں دکھانا چاہتا ہوں اس ریڈنگ مٹیریل کو آپ دیکھیے اور آپ کو خاصی انفارمیشن آج کے جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں ملے گی اب ذرا ہم سمرائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے جناب دیکھا کہ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے ہم سٹارٹ ہوئے پروگرام سے پھر ہم پروگرامنگ کی طرف آئے اور پھر ہم پروگرامنگ لینگویجز کی طرف آئے اور پھر ہم نے پروگرام لینگویجز کو مختلف کیٹیگریز میں بانٹا low level high level interpreted compiled structured object اور کنٹینیو کرنا ہے جو آج ہم نے کی یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ڈسکشن کو آج تو ہم نے لینگویجز کی بات کی نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کی یعنی وہ کیا سٹیپس ہیں جو آپ فالو کرتے ہیں اگر آپ نے ایک reasonably complex software system develop کرنا ہو تو آپ انٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ